حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی ان کے پاس موجود تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی اور کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکاون